اللہ کا علم اللہ کی مارفت نہیں سن رہا جس طرح دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے یا حکمران وشواس اللہ کی ذات کا وہ وہ عقیدہ جو نے دتا ہے انہوں اوپرا جہا عقیدہ معلوم ہوتا سی یہ عقیدہ جہاں جو پیغمبر بیان کرتے ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اس طرح کا عقیدہ جو کسی دنیا کے حصے اتنے کسی نہیں لائف تبارک کا کو خود خود ہیں کہ جس وقت اصا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندی بنا کے دیکھے ہیں اس وقت ساری دنیا کے اندر گمرائی چھا چکی نہ کوئی کرے گا علاقہ محفوظ کی گمراہی کی نہ کوئی خشکی کا علاقہ عقیدے خراب اللہ کی ذات کا پہچاننا یہ کوئی رسول میں نہیں پہ پہچان کتاب آخر ایک لاکھ چبی ہزار روپئے نمبر کے باوجود ایک طرح فساد آیا تھی کہ فساد ہو پھر بڑے پر باہر پہ واپس پر ہے تھا کہ ہر دنیا کے خطے کے اندر بگاڑ ہی بگاڑ پیدا ہو گیا اس بات سے اللہ کو عقیدہ رسم کے باوجود اللہ کا علم سے اللہ کی مار کر نہیں پہچان نہیں جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی حاجت روائی کے لائق نہیں کوئی مشکل حل کرنے والا نہیں اللہ کی رات ہی سب کچھ کرتے سن مار سنے نا لہٰذا پھر ملت پھر آخرا جس کا کہ دنیا کے کسی مذہب سے یہ عقیدہ نہیں دیکھا کہ اللہ ہی اللہ ان ہاضا ان لفظ کے نام اس سے معلوم ہوں گا کہ محمد نے خدا کا عقیدہ بھی کوڑوں کاٹتے ہیں واسطے ایک دن مشرقین نے یہ بھی کیا کا سلام نے تو اپنے خدا کا سام پتا سے وہ نقد نامہ سے ذکر کر رہی ہے کون ہے <laughs> خدا کا احترام بھی رکھتے آدھے کس وقت بہت مشکل آ جائے نا کوئی پھر خدا یاد کر اس کے باوجود لگے ان سب لگا محمد صاحب سامنے اپنے خدا کا نسل نامہ کو پیش کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا باپ کون تھی خدا کی ماں کون تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رسلام سور اخلاص نازل فرمائی کہ کل ہو اللہ احد ہو نے ان کہ اللہ کی ذات سے جگتا ہے بے فکر ہے کوئی نظم سے ہے نا انسانوں کے ہوں گے جانوروں کے ہوں گے خدا نسل نامہ ہوگا ہو انہوں ہو اللہ انہوں نظیر ہی کوئی نہیں ہی کوئی نہیں لم و لم جیو سات نہ انہوں کسی نے جنے نہ اس نے کسی نے جنے ولم یا بھول رہو کو کوئی سے کچھ ہی کوئی کوئی نظیر کوئی دنیا کے روکتے نہیں کچھ گیتا کی کہ اللہ کی جان سے مطلب کسی انہوں نے کیا دیکھتا کہ چیز کا نامہ بیان کر کے وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیتا اس کے اندر یہ ہے کہ ہر چیز خدا کے حساب ہے وہ اذن کے بغیر وہ مشیت کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں حقیقت کا جو کچھ انسان چلتا پھرتا کرتا ہے اللہ کو ٹھیک نہ رہے تو یہ بھی نہیں کرتا اللہ کی دیکھی ہوئی کہ ادا کی چیز کیجیے ادا کی بات جو فرمایا اللہ لا الہ الا ہوں الحج حج وہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنا میرا یہ نہیں محدثین نے مفسرین نے بیان فرمایا کہ حج دے میں نے دے یہ نہیں میرا کہ وہ زندہ سے قائم ہے بلکہ حجر میں نے یہ ہے کہ جنہوں نے زندگی ملی ہے انہوں نے بھی اگلا ہی زندگی کر دیتی قیوم وہ آپ بھی زندہ ہے دوسرے نے بھی زندہ اسے ہی رکھے ہیں قیوم آپ ہیں ہے نے بھی قائم وہی رکھتا ہے اللہ کی نتیجہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے دن جس وقت حضرت آدم نے پشت کی روح پیدا کی اگر وہ حالات اللہ تعالیٰ نہ پیدا کر دیں تو شاید دنیا کے خدا کا عقیدہ ہی نام کر دیں کی تھی فرمایا آدم کی اولاد جنی ہونے والی تھی ساریا روح جو قیامت تک پیدا ہوئی واری پیدا کر کوئی روح پیدا نہیں پیدا ہوئی حضرت آدم کی اولاد میں سب دیا روح اکو دل پیدا ہوئی جدا کہتے ہیں نبی السلام کی روح جڑی ہے کتب کارے میں کسی یا بلا جگہ سے تھی سب الگ ایک دل روح پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں روحوں کو خاتم کر کے کیا کہ الگ جو میں رکھتے تم میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں کیا نہیں ہوتا تمہارا رب سب روح سمجھتی سن سنتی سن تو سب نے بول کے کیا تھی جی کہ جو بلا کیوں نہیں جانتا تو ہی ساڈا رب آ بھی پیدائش کے وقت میں آواز پائی تھی کہ اللہ ہی رب ہے سب وہ انسان نو خدا کا انکار نہیں یہ انکار کرے گی نا مصیبت کے وقت پھر جان اندر جہے خدا کے بھی منکر ہوتے ہیں انہوں کے اندر بھی جب تکلیف آتی ہے مصیبت آتی ہے وہ عقیدہ جڑا پہلے دن دماغ کے اندر رکھ ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے بڑے بڑا منکر وہ بھی مصیبت کے وقت نہیں کہہ دیا جاننا مال کر سنے آگے نا کہ سکان جس نے کیا روس کے پاس آسمان سے راکٹ بھیجے تھے کہ آسمان کی مخلوق دیا تصویر لے کے آم فوٹو نہ دے دیا سارا آسمان سارے راکٹ گرائے آئے نے مسلمانوں کا خدا کا فوٹو نکلے فٹو کوئی خدا کی بات کیا کہ مسلمانوں کا خدا آسمان کو خدا نو نہ چڑیا روس کیوں خدا کے بھیجے ہوئے جڑے آتے ہیں جن ندی نو کھچے مار کے روس وکی

مذہب ہے نا روس عیسائی یہودی مسلمان سارے اپنی اپنی عبادت گاہاں سے حکم اترو حکم دتا کے دروازے کھول دیو کہ اللہ کو دعا کرو اللہ روس نو بچا دے کہ ہم تو سچے خدائی کو وہ عقیقہ ہے نہ کہ میں دن کے نہ رب آ کے نہیں اور جڑا بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کے اندر ایک سنت ہے کہ پیدا ہونے والے بچے سے کان بچ آزام دیتی ہے جس طرح انہوں روحوں پیدا کر کے تے دماغ بھی خدا دی وجہ نیت پھینکی تھی نا اسی طرح بچے کے کن بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پوری آزاد کل وکھام کی جاتی یہ دماغ اس نے پہلا اثر جواب خدا کی بادشاہ نیت کا یہ دنیا سے ہوئی ہے کہ وہ سرکار جس میں کیا تھی کہ دعا کرو اپنے اپنے مذہب کے مطابق خدا روس نو بچا دے ہوں کتوں نظر آ گیا روس جس مرن لگا سی روس دیا اخبار نے ہی لکھا سی جہر بیان کہ سکالن مرتا سی پیا منہ دستے کے الفاظ جاری سن یاد منو معاف کر اللہ منو معاف کر روس دیا اخبار نے کہا کون ہے اللہ کی ذات سے ادا انکار کرتے ہیں اتنا منگار کرتے ہیں جن چیز گا جی آج بڑے کافی کھانا پیتا طاقتور صحت مند آدمی سمجھ مطلب خدا گی کا بھی بھی یہ نہیں پتا صحت اسے دیتی ہے کھان پیت کے علاوہ بھی اوشدیاں پیدا کی ہزم کرتا ہے کہ پیٹ کے اندر وہ بیماریاں لانتا ہے وہ شفاوا مسیب کا وقت نہیں اللہ تعالیٰ فرمانے ابھی جدو کوئی نبی بھیجنے اس ندی کے زمانے میں پھر ابھی انہوں لوگوں کے اتنے جنہ کی طرف ندی گیا مصیبت نازل کرتے ہیں بیماریاں نازل کرتے ہیں تنگ سردیاں گہت سادیاں پانے کیوں پانے ہیں اللہ تعالیٰ فرماندے نے سور نویں سپارے کے اندر ایک کہتے مصیبت نازل کرتے ہیں کہ مصیبتوں کے وقت بھی جنہ سے دل نرم ہو کے خدا کی طرف چک جان گے تو یہ نبی ایمان بہ ہو اللہ پھر کے کا مہربان کہ یہ طرفوں اعلان ہوتا ہے کہ مصیبت جیتوں کے بچے مبترا ہون کہ یہاں ضرورت ہوئے خدا کی تو پھر نبیوں سے ایمان لے لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا دو چیزاں نہ کے واسطے نقصان سے آنے مقبول اندھین فرمایا دو نعمت اللہ دیا ایسا نے لیکن بہت سے لوگ جا رہے کچھ ایسا کے بندے بھی ہوتے مقبول یہ ہے کثیر میں نندا بہت سارے لوگ خسارے بھی کرتے ہیں آخر بھی کرتے ہیں نقصان بھی کرتے ہیں پھر یہ وہ جو نہیں پتا نہیں فرمایا تھا چھ ہاتھوں ایک سے کم لوگ

السلام نے کیا نا چلے میں آن لو ندی بلا کے لیا ہے منو پتا بھی اگر موسا علیہ السلام نے فرمایا رب ہو جس نے منو بنا کے رب السماوات والارض جس نے آسمان سے زمین پیدا کر وہ رات ہے کہتا ہے وہ تو سب کچھ میرے کے حضرت موسا علیہ السلام نے کیا اس رب نے کلیا جنہیں تیرے باپ نو تو تیری ماں نو پیدا کیا انسان پاوے کافر کا مجمع ہوئے گل جہی حقیقت مبنی ہوئے وہ انکار نہیں تو کر سکتا جو موسا علیہ السلام نے کیا نا کہ رب اس نے کہ تیرا رب آسمان زمین کا بھی نہ کوئی منتا اس رب نے کہا جن تیرے باپ سے تیری ماں نو پیدا کیا شریف نے لکھا یہ جواب نہیں کوئی دے سکیا کہ ماں میں اپنی جمع تو پہلے پیدا کر دیا میں اپنے باپ کو میں پیدا کر دیا یہ بس بخش لوگ باغی خدا ہے دنیا سے رہ کے نہیں بچا تو اگلا تبارک کا تعارف کرا اللہ تعالیٰ فرما اللہ ہو رائے ہوشور خشو اللہ ہو جائے جس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہمیشہ تو زندہ وہ دن ابتدائی کوئی نہیں انتہائی قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کا مانتے ہیں اول اول ول آخر ہو بل ظاہر ہو بل اور ظاہر بھی وہ خدا ہی کے پاتل بھی وہ ہوئی کے پہلا بھی وہ ہوئے آخر بھی ہوئی فرمایا سب دنیا بنا ہو جائے گی اللہ کی ذات باقی رہ جائے ایسا خدا یہ نہ سلسلہ والا یہ سلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نال ہم کلام ہوا کچھ پوچھا یا اللہ تب کا تیری رات ہے ادو کا ہی اج تک ستا نہیں تکتا نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جیت کے فرمایا کہ اللہ تھکتا نہیں مخلوق کی طرف دھیان رکھنا انہوں کی زندگی کا دھیان رکھنا انہوں تکلیفوں کا دھیان رکھنا انہوں کے رزق کا دھیان رکھنا ہاں؟ اللہ اقبال نے کیا خدائی کے تمام خوش کو سر ہے خدا بندہ خدائی سر ہے خدا ہمارا تو بڑی کرتی ہے وزیر نہ پوچھو ہاں کہ وزیر اعظم سے صدر بن کے مصیبت زیادہ پہیے کریے بھائی ہاں، جو کچھ ہوتا کیا ملک بھی بس ہی روگ دس رہی روک اتنے کہ چھوٹے سے چھٹے کا انتظام انسان نہیں کر سکتا وہ کہتے ہیں خدا بندہ خدائی ڈردے سر ہے خدائی کرنا تو بڑی پھر سردی ہے جنہیں بھی جان رہنا رات بھی جانتے رہنا ہر ایک کا خیال رکھنا خدا ہی رکھ سکتا ہے بندہ نہیں کرا تو اللہ تعالیٰ سے کو پوچھا موسا علیہ السلام نے یا اللہ تینوں کبھی نیند آئی نہیں حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسا کل جس وقت آئے گا نا پور پہاڑ سے میرے نال باتیں کرنے واسطے دو شیشے دیا بوتل لے کے آنی حضرت موسا علیہ السلام دوسرے دن گئے شیشے دیا دو بوتل لایا اللہ کے سب سامنے کھڑے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا ایک آدمی کی ایک بوتل پکڑ جائے دوسرے آدمی دوسری پکڑ جائے ہو جائے اس طرح کا جنا چیز میرا حکم نہ آئے تو لو جا رہا ہے سارا جو جو کھڑے کھڑے شام ہو گئی رات آ گئی راتی بھی کھڑے رہے اوپر شریف نے کچھ دسیا نہیں ایک رات کھڑے رہے سن کے دو دو رات کھڑے رہے آدھے ایک رات بھی نہیں آگے یا کس طرح کھڑے سن نیم کا گربا ہے اس طرح کر کے انگلا ہے نا کسی اے دوے ہاتھ کٹھے ٹکرائے کہ دوے گوٹل ٹوٹ گئی اللہ تعالیٰ نے آواز دیتی بھولتا میرے ہاتھ آسمان سے زمین میں میری زندگی اور میرے وجہ تو قائم ہے کہ میں بھی پاؤں جاؤں ایک ایک ٹکرا کے پاس پاس ہو جان کی دنیا بوتل ٹوٹ گئی وہ نیند آن والا جڑا انداز ہے نا وہ حج کروا دیجیے وہ تکلیف زدہ آدمی چکا سا میں پیا کہ جا شاید سب سرکار سچی کھا عبدل کاشر جی کا نہیں سکایا ہوئے وہ نہ ہوگا کسی نبی نو نہیں پکار سکتا کیوں ندی کا مقام ہی نہیں کہ ہمیشہ زندہ سے ہر وقت جاگتا ہونے سے ہر وقت نہیں کرنا ہمیں تھکے گا موسا میں سلام سلام جو اللہ ان بھی کہہ سکتے تھا لیکن مثال دے کے سمجھایا کہ آدمی کے سارا انتظام ہمیں جو ہی سمجھ آئے زمین آسمان ٹکرا کے پاس پاس ہو جانے واسطے اللہ تعالیٰ فرمانے میں لاسا ہو جو ہوں تم بلانا اللہ نو نیند بھی نہیں آتی کہ تم بلانا بھی نہیں ولا یعود روح ہلو ہوا تو زمین آسمان سے ساری مخلوق کی حفاظت کو تھکتا بھی نہیں ایسل کرسی کے اندر سارے مسئلے موجود نہ وہ تھکتا ہے نہ ان اونٹ آتی نہ ان نیند آتی نہ وہ سوچتا ہے کوئی شکتی بھی نہیں کر سکتا اللہ کی ذات تو بے بک ہے کوئی اس کی نظیر سے مثال نہیں دیکھی جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر گئے رات کو چلتے رہے جس وقت کوئی ابھی رات کو وقت چڑھیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم تھک گئے ہو گئے پھر بجن کی نماز پر پھر پھر چلا ساری فوج جنہوں نے کہ حضرت ابو بکر بھی حضرت عمر بھی حضرت عثمان بھی حضرت علی بھی بڑے بڑے بزرگ سے موجود خود نبی کا اسلام موجود نبی علیہ السلام کے حکم کے نال اسے اترے ساؤن لگے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی ساؤن لگے ہاں تو مسے سوچے ہی وقت لگ جائے صبح کی نماز کا حضرت بلال نے کیا یا صبح تھی سارے سو ہاں؟ میں جاگنا جس ویل صبح پوچھے گی نا میں اس کی آزاد دے دیا گا کہ سوامی جگا گیا یہ نبی بہ سلام سلام بھی آزر ناظر نے ساحبان میں سے کوئی مسلمان ایسے پیچھے والا نہیں کہ تھا نبی کا سلام جو ساتھ نکلے یہ سارے سائب میں آزر ناظر نے اسی کتنے کس طرح کرنا گے کتے حضور کے لیے سو گئے نبی علیہ سلام بھی سو گئے شادی بھی سب سو اور سنیا سوچیا کسی نے پتا نہیں کہ باہر کی ہو نہ نبی کا سلام نہ کسی ندی کا سلام روزے بھی دیکھتے ہیں پہ سڈیاں گلان سن ندی خدا لی تو فرق ہی کی ہے یہ فرق پڑتا ہے وہ ندی ریفلا سلام روزے کے اندر جتنے کئی جس کی کئی صحیح ہے پرستر ہوئے ہیں کتنا ہوئی ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کتنی غلط بات ہے نبی فیصلہ سلام خدا دیتا ہے مقام بڑا اس وقت سو گئے کہ حضرت بلال اس طرح ڈول آ کے مچھر کر منہ کر کے سواری پیچھے پائی وہ ڈول آئی تو ویکن لگ پیا اللہ اللہ کرن لگ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بھی تھکایا سی جی؟ پڑھدیا پڑھ گئے وہ بھی سو گیا سارا لشکر رہا سورج گیا نہ نہ اٹھیا نبی کا سلام اٹھے ندی کام چاہیے حرت حضرت نہیں کی کہ نماز ذرا دیر ہو گئی تھی جب نہ چر سورج نہیں چل چر ابھی نے نماز پڑھ نہیں کی گئی اللہ کے رسول کے واسطے سے سورج نہ رکیا ابو بکر بھی اتنے موجود عمر بھی موجود عثمان بھی موجود اور اس دن ادیتی باتر کیوں سورج چڑھ آیا تھی کیوں نہیں تھی چلے آپ کے بعد اور کون سب لوگوں پہلا جا گیا اس ویلے کو خود لگی نا اتنا دیر ہو گئی تو لگی کہ نبی کا اسلام میں گا ہے تو کتوں آ گئی کہ آسان کھول یہاں سے سورج چلے سب مروں پہ نبی کا اسلام نہیں جا کے سر اور اس واسطے کہ دھوپ لگی تو آپ نے اکھا کھول یہاں سے دیکھا سورج چلے ادو کے اکھا بند کر کے ستے رہتے تھے جس کا کوئی نہیں مرن کے بعد سب کوئی جسم لگتے ہیں جس خدا کی ایمان رکھنے خدا بھی جس کی نزی دنیا کے نبی السلام نے آواز کی ہے سدار سارے جا کے نبی ریسلا سلام نے بلال کو پوچھا جا بلال وہ تم سے سنو آخیا سی کہ میں گا تینوں کی ہوا اس نے آخر یاد اللہ جو کوئی تمہوں ہوا نا وہ منو ہوا میں بھی نیند بھی سو گیا عام مسلمانوں کی طرح نبی علیہ السلام کی نیند بھی تو کوئی شاید نہیں پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جگہ چاہیے شیطان ساڈے اس سے غالب آ گیا سانوں کسی روزگار نہیں آئے گی اس علاقہ شکر سارے نے پوج کیتا تھوڑا جا دور جا کے پھر اترے وضو کیتے پھر نبی علیہ السلام نے اذان اخوائی فجر کی اذان جب چڑھے کوئی آٹھ نو بجے اخوائی پھر آپ نے جماعت کرائی پھر نماز پڑھی نبی علیہ السلام نے ایک بیٹی جو فرمایا لہ سر تفریح ہو پھر نو میں ولا گنج تفریح ہو پھر جگ ایک رہنا اللہ کے کسی حکم کو غافل ہو جانا یہ کوسائی اگر سچیا ہو جائے اللہ پکڑ چار ہی اگر نہ وقت سے نماز پڑھے پھر ہے دہشت کا شریر کو پھر نام ہے سدیا وقت لگ جائے کسی نے بلا نہیں کسی سے پتا ہی نہیں لگا کہ اگلا میں ہوگا سب نے مارا بلا قلت کا شریر ہو پھر جب کا دیں جاگ دیا نماز کا اپنی پری وقت میں رہا دیتا ہے دور چڑھ ہے پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کے بدترین گناہ سمجھا نبی علیہ السلام کے حضرت علی جی کہ حضرت علی کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں نبی علیہ السلام والوں سے زیادہ بھی سن تو کہنے والے یہ بھی ہم کہ فرشتہ ہے تو لگے گیا جی نبی علیہ السلام کو ہے سلیا کے اللہ نے علی والی یہ حقیقہ بھی بات کوئی شخص وہ فرشتہ بول گیا ساری عمر تری سال نبی علیہ السلام سے اس سے جبریل نازل ہوتا رہا تری سال ہی پتا نہیں لگا میں اللہ نے ان کا رضا کتنے بارے سے نہ آمدہ کتنے بارے دس بار اللہ تبارک و تعالی کا فرشتہ ایک سفا بھی نہیں پوچھا ایک سفا کا واقعہ ہے پر اس کا نمی شکل نہیں کیا مسلم بھی چیز ہے کہ نبی نوی سلام بیٹھے سن بھی بیٹھے سن آپ کوئی بات اور اشار فرما رہے سن وہ بندہ ہے شدید و بیاض سیاب شدید و سوادی شاد لا جرا ادا ہے آسار و ولا جا رہے تو ہوں ملنا باہر وہ سفید کتنے کپڑے شاد سارے باغ کوئی ان چہرے سے پسینہ نہیں دوپہر سے مٹی نہیں لیکن ساڈے کوئی بھی انہوں پہچانتا نہیں شہر ہے سارے بندے سارے واپس نے یہ بندہ پتو آ گیا سمجھتے ملک کہ ندی کا اسلام آیا سوال کیتے کہ یار اے محمد اسلام کی ایمان کی ہے پھر احسان کی ہے قیامت کروا ہونی ہے ہو کے سوال پوچھے ندی اسلام نے جواب دیتے تو اس سے چلا کوئی کسی کو پتا نہیں لگا کہ پتا شکریہ ہاں۔ حضرت عمر فرماتے نے کرایہ دن لگ جس تیسرے دن ندی اسلام نے منو پوچھا کہ امر پتا ہی ہو بندہ جڑا اگلے دن آیا وہ کون تھی جہاں ایسا منتری کو آپ نے فرمایا میرے کو اگے جگویر آؤں گا سا جی شکل نہیں وہ تو جدو آؤں گا میں پہچان لگتا میں بھی نہیں پہچانیا کہ جگویر ہے ہوں اردا نے دسیا منو کہ وہ بندہ جہاں سوال کرتا سی نا یہ جبریل سی آپ فرما نے ایک شکل لکھی جبریل اگے کدی نہیں سی آیا نو شکل بھی آیا تو مجھے پتا ہی نہیں تو خدا کی ذات ہی ہے سارے علما کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح بات ہوگا ہوتا شریف کرنا کہ کوئی پتا اس سے علم طوفا کوئی جس کا بیٹا بس بسا ادھر یہ کا پتا ہے ان سکھ ماں بھی آنکھوں سے اور سکھ ہو جو ہاتھ ہے تو تم نے اگر تم دل کی گل کوئی باہر کٹو یا چھپا کے رکھو اللہ کو کوئی چھٹی ہوئی نہیں پاوے باہر کٹو سے پڑے نہ اللہ کا بار کو سارا ہی ہر چیز کا ادب رکھتا ہے اور وہ یہ بات سے لائق ہے کہ وہ سر میں ہی پکارنا جس میں بھی پکارو نا

اللہ نے بھی سب کچھ دیکھا ہے اللہ کو بارک سارا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہاں سے رضا وانا آنے دکھتا ہے